اللہ صاحب دامت برکات ہوں مدہ فیوز ہوں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مسکین دعوت دیتا ہے عزیزم محمد جعفر اقبال کو آئیں اور نعت سنائیں جعفر محمد جعفر Hum? Não Gary Mundial.